السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم علیکم ورحمۃ اللہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اسپیک مائک لے لیں سے کر السلام علیکم السلام ویسو کے اس پہ لینے کس پیک پہ میچ کے میچ لے لیں

وسلم کے اندر اور سلم کی شکایت کے متعلق بات ہو پڑی خیال نے پڑھا تھا کہ ماں صاحب رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ماں محیفہ اللہ علیہ نزدیک سلم جو ہے وہ سات شرطوں کے ساتھ جائز ہوتا ہے اس کو اپنے ذکر کیا جائے سات شرطیں ان کو ذکر ضروری ہے آپ کے

نمبر تو ہاں، چاہیے نو معلوم نو بھی معلوم ہو کس قسم کی ہاں، مختلف قسم کے پائے جاتے ہیں جسے میں بتایا تھا کہ جی باسمتی ہوگا فلم ہوگا جی چار لوگ کر رہے ہیں تو معلوم ہے تم صفت بھی معلوم ہو کیسا ہونا چاہیے چاول جو ذکر کی جائیں مقدار معلوم کتنا ہوگا پانچ من دس من پندرہ من جو بھی مقدار معلوم ہونی چاہیے معلوم معلوم دیا جائے گا مبی کتنے بات دیا جائے گا تین مہینے بعد چار مہینے پانچ مہینے بعد مبی ہے نا جو جو مبی ہے مصنفی جو ہے اچھا جی

کہ ایک آدمی خریدنے جا رہا ہے مثلاً کوئی چیز خرید کے گندم کی بیگ کر رہا ہے جی گندم کے لیے سلم کر رہا ہے اور اس نے اپنے پاس وہ رکھے ہوئے ہیں دنانی وغیرہ پڑے ہوئے ہیں ہاتھ میں پڑے ہوئے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کی تعداد بھی بتانا ضروری ہے کی تعداد اتنی ہے بھی دو دنوں میں چار دیروں میں دس دیروں میں پندرہ دیروں میں اگر خال یہ کہتا ہے جیسے مٹھی میں کہتا ہے جی میری مٹھی میں جتنے ہیں نا یہ اتنے اتنے کی دے رہا ہوں تو امام صاحب کہتے ہیں کہ بھائی اس کی مقدار معلوم ہونی چاہیے کہ بھائی میں دس درم کے بدلے میں یہ آپ سے خرید رہا ہوں مثلا دس من گندم خرید رہے کہتے کہ جی دس درم کے بدلے کے اندر ہی میں آپ سے خرید رہا ہوں خالی اشارہ کرنا کافی نہیں ہوگا کہ اس کے بدلے میں میں آپ سے خرید رہا ہوں ٹھیک ہے تو جو مالک کا جو مقدار راس المال راس المال کی مقدار بھی ضروری ہے جاکان جب کہ ہو وہ چیز مما مما یا تعلق الحد والا مقدار ہی کہ جب اب متعلق ہوتا ہو اس کی مقدار کے اوپر کل مکیلے موزوں جیسا کہ مکیلی چیز موزونی چیز مدودی چیز ٹھیک ہے نا جیسے ہوتا ہے نا ہم کہتے ہیں جی ہم لے رہے ہیں آپ سے پانچ کلو گندم میں آپ سے لے رہا ہوں پانچ گرم کے بدلے میں تو اس سے کیا نکلے کیا نکلے گا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہر کلو کس کے بدلے میں ایک درم کے بدلے میں ہر کلو کس کے بدلے میں ایک درم کے بدلے میں کیونکہ یہ عقد جو ہوتا ہے نا یہ متعلق ہوتا ہے اس کی مقدار کے اوپر متعلق ہوتا ہے اس کی مقدار کے اوپر اگر کپڑا خرید رہے ہیں تو کپڑا کپڑے کا کیا کہتے کہتے ہیں ہیں یہ کپڑا ٹھیک ہے نا کپڑے کے اندر تو کیا آ جائے گا کپڑے کپڑے میں نے بتایا تھا کہ جو گز ہیں جیسے گز گز اس کی صفات ہوتی ہے نا گز کی صفات ہوتی ہیں گز اس کے لیے کوئی علادہ سے وہ نہیں ہو سکتا اگر جس سے ہم نے پڑھا تھا کہ جی یہ گڑبڑ نکل آئی گز تو یہ کم بھی ہو گیا ساڑھے نو نکل آیا ساڑھے اس کے مقابلے میں سمجھ نہیں آیا کرتا سفر کے مقابلے سمجھ نہیں آیا کرتا اصل کے مقابلے میں سمن آیا کرتا ہے ہو جائے گی بات ٹھیک ہے لیکن اگر بیچ رہا ہے خالی اشارہ کر کے جی وہ کہتے ہیں کہ جی فلاں یہ کپڑا جو ہے نا اس کپڑے کے بدلے میں میں آپ سے خرید رہا ہوں تو وہاں پر مسئلہ بن جائے گا ہمارے راس المال کی مقدار بھی معلوم ہو اضاکان جب کہ ہو وہ ان چیزوں میں سے ٹھیک ہے نا مقداری کے کہ متعلق ہوتا ہے اس کی مقدار کے اوپر کل موضوع محدود مکیلی چیز موضوعی چیز اور مادودی چیز اس کے اوپر راس المال کی مقدار کا بھی معلوم ہونا ضروری ہے دیکھیں اگر کوئی بندہ کپڑا کپڑے کو سمن کے طور پہ بھی دے رہا ہے کپڑے کو دے رہا ہے آپ دیکھیں کیا ہوگا اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر گز کے بدلے میں کتنی گندم آئی ہے ہر گز کے بدلے میں کتنی گندم آئی ہے کہتے ہیں جی اس کپڑے کے بدلے میں میں آپ سے دس کلو گندم خرید رہا ہوں دس کلو گندم خرید رہا ہوں اب اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ جی ہر دس گز کپڑا تھا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یعنی ایک گز کپڑا ایک کلو گندم کے مقابلے میں ایک گز کپڑا ایک کلو گندم کے مقابلے میں کیونکہ یہ کیا ہے گز اس کے لیے کیا ہوتی ہے گز اس پورے کپڑے کی صفت کہلاتی ہے جب یہ صفت کہلاتی ہے تو اب یہ چکر نہیں ہوگا کہ آپ ہر گز کے مقابلے میں یوں ہو رہا ہے لیکن سامان کیا ہے تو یہاں پر آپ کو یہ نہیں بتانا ضروری ہوتا کپڑے کے معاملے میں یہ دس قرض ہے آپ کہتے ہیں بس یہ کپڑا ہے یہ ہے اس تھان کے بدلے میں میں آپ سے خرید رہا ہوں لیکن اگر سمن وغیرہ ہے تو ایسی چیز ہے وہاں پر آپ کو سمن کے بارے میں اشارہ کافی نہیں ہوگا بلکہ آپ کو اس کی مقدار بھی بتانی پڑے گی تو اسے نہیں کرتا ہے ہر جو کلو ہے وہ کتنے اس کے مقابلے میں آ رہا ہے بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں سمجھ میں آئی ہے نہیں سمجھ آئے گی پھر دوبارہ پوچھے دوبارہ میں سمجھاتا ہوں سمجھا دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ امام صاحب کے نزدیک ایک شرط یہ بھی ہے کہ راس المال کی مقدار بھی معلوم ہو میری مٹھی میں درم پڑے ہوئے میں کہتا ہوں ان درہموں کے بدلے میں میں نے آپ سے دس کلو گندم خریدی جو آپ مجھے تین مہینے بعد دیں گے تو امام صاحب کہتے ہیں کیونکہ یہ جو اب جو جس چیز کی آپ وہ کر رہے ہو بے کر رہے ہو خرید رہے ہو جس کو اس کے ساتھ اس اب جو ہے اس کی مقدار کے اوپر ہو سکتا ہے ہر ہر چیز کے بدلے میں مثلا ایک کلو دو کلو تین کلو کے بدلے میں جیسے دس یہ ایسی چیز ہے جس کے مقابلے میں ایک ایک اکائی کے مقابلے میں چیز آتی ہے تو آپ کے پاس صرف اشارہ کرنا کافی نہیں ہوگا اشارہ کرنا کافی نہیں ہوگا بلکہ آپ کو پوری اس کی گنتی بتانی چاہیے کہ یہ اتنے مقدار میں ہے ٹھیک ہے جیسے کہ مکیلی چیز ہوگی چیز ہوگی یا ادبی چیز ہوگی اگر مثلاً ایک لیکن اگر ایک کپڑا ہے میں کپڑا آپ کو دیتا ہوں میں کہتا ہوں اس کپڑے کے بدلے میں میں نے آپ سے دس کلو گندم خریدی دس کلو گندم خریدی تو دیکھیں کپڑے کے اندر جو دس ہوا کرتے تھے وہ اس کی وہ کیا کہلاتے تھے اس کے لیے صفت کہلاتے تھے وہ اس کے لیے اصل نہیں تھے اب جتنے بھی ہوگا نا دس کلو گندم جو خریدی ہے وہ دس کلو کی پوری دس کلو گندم کس کے مقابلے میں آئے گی وہ جو کپڑا ہوگا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جی ہر گز ایک ایک یعنی ہر کلو ایک ایک گز کے مقابلے میں آیا ہر کلو ایک گز کے مقابلے میں یہ نہیں کہا جائے گا تو جہاں پر آپ مقدار معلوم کرتے ہو اور یہ پتہ چل سکتا ہو کہ ایک ایک اکائی کے بدلے میں جاری ہے تو وہاں پر راس المال کی مقدار معلوم ہونا ضروری ہے راس المال کی مقدار ہونا ضروری ہے آگے اگلی یو پی ہے اور اس جگہ کا بھی بتائیں جہاں پر جہاں پر وہ اس کو سپورٹ کرے گا مبی کو سپورٹ کرے گا جب اس کے لیے کسی بوجھ ہو ہو وہ مونت مشقت مشقت چیز کی پائی جاتی ہے تو اب بات ٹرکوں پر لے کے جانا سب کچھ کرنا اس کا بھی خرچہ ہوتا ہے تو جب یہ مسئلہ ہے تو اس میں جھگڑا ہونے کا خطرہ تو یہ بھی امام صاحب کہتے ہیں یہ ساتوں شرطوں کا لحاظ کرے گا ساتوں شرطوں کا لحاظ کرے گا ورنہ یہ ہے کہ ان کے درمیان جھگڑا ہونے کا خطرہ ہے یہ بھی امام صاحب کی رائے اب ہم دیکھتے ہیں امام یوسف اور امام محمد کیا فرماتے ہیں یہ جو شرط تھی اس کے اوپر ابو یوسف محمد رحم اللہ تعالی امام یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لا لا یفتاجو لا یفتاجو یا لا یفتاجو دونوں ہو سکتے ہیں لا یفتاجو نہیں محتاج ہے وہ الا تسمیت راس المال بے سلم کرنے والا محتاج نہیں ہے الا تسمیت راس المال راس المال کی بتانے کے بارے میں اضاکانہ معین تو جب وہ چیز معیت نے جب اشارہ کرتی ہے تو اب اس کے متعلق یہ ضروری نہیں ہے کہ جی اتنے کلو ہے اتنی کلو ہے بس بھی اس کے بدلے میں بس ہو رہی ہے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں درست ہو جائے گی ولا الا مکان تسلیم ہے اور اسے سپرد کرنے کی ضرورت اب یہ بھی کہ میں فلان جگہ کروں گا فلان جگہ پھر جس جگہ عقد ہو رہا ہے بس وہ اسی جگہ کے اوپر اور وہ اس کو کرے گا عقد کی جگہ پر کی جگہ پر جہاں پر ہے اس کا مطلب آپ کر رہے ہیں وہاں پر ہی آپ کے لیے ضروری ہے کہ جی آپ کر لیں جہاں پر اب ہوا ہے وہاں پر ہی اس کو سپورٹ کریں گے بات سمجھ میں آ گئی وہ شرط سمجھ میں آئی ہے وہ معرفات وہ مال نہیں سمجھ آئی میں دوبارہ سمجھا دوں گا میں ہدایات سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں دیکھیے ذرا وہ ہمارے ساتھ تو راس مال کی مقدار کا ٹھیک ہے نا معلوم ہونا ضروری ہے اگرچہ اس کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہو اگرچہ اس کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہو راس مال کی مقدار کا ہاں، مطلب آپ کے ہاتھ میں پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ کے ہاتھ کے اندر پیسے پڑے ہوئے سامان پڑا ہوا ہے اشارہ بھی کر رہے ہیں بھائی ان کے بدلے میں آپ سے میں خرید رہا ہوں تو امام صاحب کہتے ہیں کہ بھائی یہ معلوم ہونا چاہیے سلم کے اندر سلم کے اندر یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ ہے کتنے ہیں پانچ ہیں چھ ہیں سات ہیں آٹھ ہیں دس تیرہ ہیں وہ کہتے ہیں یہ ضروری ہے آپ کو صاحب کہہ رہے ہیں یہ ضروری نہیں ہے معین ہے اشارہ کر دیا ہے تو بس ٹھیک ہے بات ختم ہو جائے گی ان کی دلیل کیا ہے کہتے ہیں جو مقصود حاصل ہے اشارے کے ساتھ مقصود حاصل ہے کس کے ساتھ اشارے کے ساتھ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ عام بے کے اندر عام بے کے اندر اشارہ کر دینا کافی ہوتا ہے کہتے ہیں اس کے بدلے میں ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا اشارہ کر دیا کرتے تھے کہ بھی ان در کے بدلے میں میں آپ سے کوئی چیز خرید رہا ہوں تو کہتے ہیں جیسے عام بے کے اندر اشارہ کافی ہوتا ہے اس کی مقدار بتانا ضروری نہیں ہوتا سمن کی ایسے ہی یہاں پر بھی سمن کی مقدار بتانا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے جیسے کہ ایک بندہ کہتا ہے میں نے اتنے ان کے بدلے میں آپ سے یہ چیز خریدی بس ٹھیک ہے یعنی ان درائم کے بدلے میں کتنے یہ نہیں بتانا ٹھیک ہے یہ تو تھا یہ مثال ایسے ہی ہے جیسے میں آپ کے پاس ایک تھان کپڑوں کا لے کر آیا تھان لے کر آیا اور میں کہتا ہوں جی اس تھان کے بدلے میں میں آپ سے چیز خرید رہا ہوں اس تھان کے بدلے میں چیز خرید رہا ہوں اب مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اس تھان کے اندر کتنے گز ہیں دو گز ہیں تین گز ہیں چار گز ہیں پانچ گز ہیں کیونکہ یہ جو ذرا ہوتی ہے اسی کیا کہلاتی ہے اس کپڑے کی صفت کہلاتی ہے صفت کہلاتی ہے اگر میں دس کلو گندم آپ سے خریدی ہے دس کلو گندم خریدی ہے اور دس دس کپڑا تھا تو میں کہتا ہوں ان اس کپڑے کے بدلے میں میں نے آپ سے دس کلو گندم خریدی یہ کام نہیں ہوگا کہ آپ کیا کریں کہ آپ کہیں کہ جی ہر گز کے بدلے میں یہ جو ہے وہ آئی ہے کیونکہ آپ کو نے بتایا تھا نا پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا ہر گز دوسرے گز سے مختلف ہوا کرتا تھا ہڈی کے اوپر بناتے تھے ہاتھ سے بنتے تھے اس کو کپڑے کو تو اس سے وہ ہر گز دوسرے سے مختلف آتا تھا اب کیا ہوگا ہم کہیں گے بے ہوئی ہے پوری پوری اس تھان کے بدلے میں یہ نہیں ہوا کہ ہر کلو آئی ہے کس کے بدلے میں ایک گز کے بدلے میں اگر ایک آدمی سمجھے یہ تھا یہ ایسے ہی ہے امام صاحب کہتے ہیں نہیں بھائی راس المال کی مقدار بتانا ضروری ہے دس ہے پندرہ ہے بیس ہے وہ کہتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جو سمن ہے نا سمن یہ کیا ہوتا ہے کھوٹا نکل آتا ہے جیسے کہ سونا چاندی ہوتا تھا پہلے زمانے میں تو کہتے ہیں سونا چاندی ہو سکتا ہے کھوٹا نکل آئے سونا چاندی کھوٹا نکل آئے تو اس اس کو مجلس میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے نا مجلس میں اور حال یہ ہے کہ اس کو مجلس میں تبدیل نہیں کیا ہے وہ تو لے کے جائے گا ابھی وہ تو لے کے گیا ابھی تو اس کے لیے وہ نہیں تھا پرکھا نہیں اس نے جا کے وہ گیا جا کے وہ لے گیا اس کے ساتھ اور بعد بعد میں میں دینے یہ چلا جائے گا جا کے اس نے دیکھا معلوم کیا تو پھوٹے نکل آئے سونا چاندی نکل آیا اگر اس کو مقدار کا معلوم نہیں ہے مقدار کا معلوم نہیں ہے یہ کتنے سے دس درم تھے پندرہ درم تھے بیس درم تھے یہ واپس چلا چلا گیا وہاں سے جب چلا گیا اور ہاں، دونوں جدا ہو گئے بعد میں اس کو پتا چلا کہ اس میں چھوٹے سکے بھی ہیں امپورٹینس چھپی بھی ہیں تو اگر معلوم نہیں ہوگا مقدار کتنی تھی ٹھیک ہے نا تو اس سے جھگڑے کا خطرہ تو ہے نا یہ واپس آئے گا کہ آپ کے آپ نے جو سکے دیے دس سکے دیے تھے یہ کھوٹے تھے وہ کہے گا بھائی میں نے تو آپ کو جو تھے نہیں ایسی بات نہیں ہے دو سکے کھوٹے تھے تین سکے کھوٹے تھے تو مقدار کا معلوم ہونا وہ کہتے ہیں ضروری ہے کہ جی کیونکہ اس لیے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز کھوٹی نکل آتی ہے ٹھیک ہے راس المال کی جو ہے راس المال کے اندر جو ہے وہ کھوٹا پن نکل آئے گا نا المال کے اندر کھوٹی بات نکل آئے گی تو اس میں سے کیا ہوگا ٹھیک ہے جی اور جتنا اس کو وہ مٹائے گا جتنا اس کو واپس کرتا جائے گا جس کو وہ مٹاتا جائے گا واپس کرتا جائے گا جتنا وہ واپس دیکھیں اس کو میں اور آسان کروں اس کو میں اور آسان کرتا ہوں ہوا یہ کہ میں نے دس تھے دیے تھے لیکن میں نے اشارہ اشارے کے ذریعے سے دے دیے میں نے کہا کہ جی ان کے بدلے میں میں نے آپ کے ساتھ دس کلو گندم کا سودا کیا اب ہوا یہ کہ جی دونوں بائے اور مشتری بائے اور مشتری دونوں چلے گئے اچھا مسلم مسلم علیہ جو ہے نا یہ آئین کے ساتھ نہیں ہے ہے یہ حمزہ کے ساتھ اسے میں نے کہہ دیا تھا مسلم علیہ جو ہے وہ آئین کے ساتھ ہے یہ مسلم علیہ ہے الا حمزہ کے ساتھ اچھا مسلم حمزہ کے ساتھ مسلم ملے حمزہ کے ساتھ مسلم علی کو کہتے ہیں امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ سمن جو ہوتا ہے نا اس کیا نکل آتا ہے کھوٹا نکل آتا ہے اب اس سمن کو مجلس میں تبدیل بھی نہیں کیا جا سکتا اگر اس کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ بھئی یہ کتنے ہیں کتنے ہیں کتنے صحیح تھے کتنے کھوٹے تھے یہ بات معلوم نہیں تھی ٹھیک ہے تو کھوٹے تو وہ واپس کرے گا نا وہ کھوٹے واپس کرے گا جو یہ واپس کر دے گا اس کو آ کے اس کا مطلب تو کیا ہوگا اس اتنے ان کے اندر تو سالم ہوئی نہیں ہے مبی بکا ہی نہیں ہے اتنا تو بکا ہی نہیں ہے اگر ہاں، پتا ہوتا کہ جی پانچ کھوٹے ہیں پانچ کھوٹے ہیں اور پانچ صحیح ہیں ٹھیک ہے اگر یہ معلوم ہوتا تو جب پانچ کھوٹے واپس کرے گا تو ہم کیا کہیں گے ہم کہیں گے پانچ کلو کی بے درست ہوئی ہے پانچ کلو کی بے درست نہیں ہوئی دس کلو گندم کی بات کی تھی تو ہر کلو کے بارے میں پتا تھا نا کہ ہر کلو جو ہے وہ ایک درم کے بدلے میں آ رہا ہے تو جب وہ واپس کرے گا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ پانچ کلو ہی کی بہ ہوئی ہے دس کلو کی بہ نہیں ہوئی ہے کیونکہ ہم پتہ چل رہا تھا کہتا ہے یہ مجھے دیکھ رہے ہیں آپ نے دیے تھے دس دیے تھے مقدار مجھے معلوم کہ پانچ تھے پانچ صحیح تھے یہ پانچ میں آپ کو واپس کرتا ہوں تو بہ ہوئی کتنے کے اندر ہے صرف پانچ کے اندر ہوئی ہے باقی پانچ میں بہ نہیں ہوئی ہے ایک چیز یہ ہو جاتی تو کہتے ہیں یہ چیز معلوم ہونا ضروری ہے تاکہ پتہ ہو کہ بعض دفعہ اس طرح ہو جاتا ہے اگر مقدار کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا کہ مقدار کتنی تھی مقدار کتنی تھی اور اب کیا ہوا کہ اس میں چھوٹے بھی سکے بھی ہیں چھوٹے سکے بھی ہیں جب چھوٹے سکے بھی ہیں تو اب کیسے ہم وہ کریں گے ہم کیونکہ وہ تو کیا ہوا تھا بے پوری کی پوری کس کے بدلے میں ہوئی تھی وہ جو ڈھیر تھا سکوں کا سکوں کے ڈھیر کے متعلق پوری بے ہوئی تھی تو وہ کھوٹے بھی اس میں شامل تھے نا کھوٹے بھی شامل تھے اب اگر آپ کھوٹے واپس کرتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ میں واپس کرتا ہوں تو بھائی مبی کتنا اس میں کتنے مبی کے اندر بے ہوئی ہے یہ معلوم نہیں ہوگا امام صاحب کہتے ہیں کتنے مبی میں بے ہوئی یہ معلوم نہیں ہوا کیونکہ وہ تو کا پورے کے بدلے میں اگر مقدار کا تو پتا ہوتا ہے ہر ہر کلو کے بدلے میں سکھایا ہے ہر کلو کے بدلے میں سکھایا تو پانچ سکے واپس کیے تو پانچ اس کا مطلب ہے پانچ کلو کی بہ ہوئی ہے باقی پانچ کلو کی نہیں ہوئی ہے لیکن اگر یہ نہیں وہ کیا مقدار معلوم نہیں ہے تو اب ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ پورے کا پورا مبی اس سارے کے سارے کے بدلے میں آیا تھا یہ امام صاحب کی دلیل ہے صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ تو معلوم ہو سکتا ہے نا بعد میں معلوم تو ہو سکتا ہے اسی طرح امام صاحب یہ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سمجھیں دیکھیں میں نے آپ کو دس دے دیے اشارہ کر کے اب جب وقت آیا نا میں نے کہا دس کلو گندم آپ سے خریدوں گا دس کلو تین مہینے گزرے آپ آپ نے صرف پانچ کلو گندم مجھے دی آپ نہیں سپورٹ کر سکے مسلم فی آپ سپورٹ نہیں کر سکے آپ نے صرف پانچ آپ نے کہا میرے پاس یہ پانچ کلو ہی ہے میں آپ کو پانچ کلو دے سکتا ہوں ٹھیک ہے اب آپ نے جو پانچ مجھے دے دیے تو میں نے تو آپ کو پیسے کتنے کے حساب سے دیے تھے دس کلو کے حساب سے دیے تھے اب آپ مجھے پیسے کیسے واپس کریں گے کتنے مجھے پیسے واپس ہوں گے ٹھیک ہے اور آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میں نے تو ڈھیر کے حساب سے دیے تھے میں نے تو آپ کو ڈھیر کے حساب سے دیے تھے یہ ڈھیر ہے اور پورے ڈھیر کے بدلے میں میں دس کلو گندم خریدی تھی ہاں، تین مہینے گزرنے کے بعد آپ کو پتا نہیں ہے کہ جی پانچ کلو ہم نے دس کلو کی پیک کی تھی پانچ کلو واپس ہے پانچ کلو ہو گئی ہے اور پانچ کلو تو نہیں آپ کر سکے تو اب ڈھیر کے بارے میں پتا ہی نہیں ہے کہ وہ ڈھیر تھا کتنا تو آپ مجھے کتنا واپس کریں گے سامان اس میں امام صاحب کہتے ہیں کہ جی سمن کا معلوم ہونا ضروری ہے سمن کا معلوم ہونا ضروری ہے اگر یہ معلوم ہوتا کہ جی دس دس درم کے بدلے میں ہم نے بے کی ہے ٹھیک ہے دس درم کے بدلے میں بے کی ہے دس کلو کی اب وہ یہ کہ آپ نے پانچ کلو دے سکے مجھے پانچ کلو نہیں دے سکے تو بڑی آسان سی بات ہے آپ پانچ درم مجھے واپس کر دیں گے اگرچہ وہ آپ درم خرچ بھی کر چکے ہوں اگرچہ وہ درم آپ خرچ بھی کر چکے ہوں تو آپ واپس کر دیں گے ٹھیک ہے یہ بات بڑی آسان ہو گئی آپ کے لیے صرف اتنی سی بات یاد رکھ لیں کہ امام صاحب کی دلیل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سلم مسلم جو ہے نہ دے سکا تھوڑی مقدار میں دے سکا پوری مقدار میں نہ دے سکا تو اب کتنا سمن واپس کرے گا کیونکہ سمن تو اس کو معلوم ہی نہیں وہ تو ڈھیر تھا پورا پورا لیا ہوا ہے اچھا پھر صاحبین نے یہ کہا تھا نا کہ کپڑا اگر ہو کپڑا اگر ہو تو کپڑے میں جس طرح جائز ہے بس کپڑے کی طرف اشارہ کر دو ایسے ہی جو ہے سمن کی طرف اشارہ کر دو بات ختم ہو جاتی ہے امام صاحب کہتے ہیں نہیں کپڑے کی بات اور ہے کپڑے میں جو زرا ہوتی ہے اس کی صفت ہوتی ہے وصف ہوتی ہے تو اس میں اس کو جب آپ وہ بناتے ہو سمن بناتے ہو سمن بناتے ہو تو عقد اس کی مقدار کے اوپر نہیں ہوتا اس کی مقدار پہ نہیں ہوتا کہ یہ دس کلو ہے دس دس زرا ہے دس گز ہے پندرہ گز ہے یہ نہیں ہوتا اس کپڑا وہ کپڑا جو ہوتا ہے نا سمن بنتا ہے آپ اس کی مقدار کے اوپر نہیں ہو رہا ہوتا بلکہ وہ پورے پورے تھان کے اوپر آپ کر رہے ہوتے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ نہیں آئے گی تو اب اسی کو میں تھوڑا سا وہ کرتا ہوں دیکھیں ترجمہ جب کروں گا اس سے بات ذرا ہو جائے گی مارے کا تو مقدار راس المال کی مقدار کانا کانا جب وہ ہو راس المال کس میں سے ہو مما راس المال ہو ان چیزوں میں سے یق العقد والا مقدار ہی کہ عقد متعلق ہوتا ہو اس کی مقدار کے اوپر عقد متعلق ہوتا ہو اس کی مقدار کے اوپر کل مکیل والموزون موضوع وال جیسے کہ کیری چیز وزنی چیز اور عددی چیز تو ہم کہتے ہیں نا ہر کلو اتنے کا ہر کلو اتنے کا ٹھیک ہے پانچ کلو پانچ درم کے بدلے میں اس کا مطلب ہے خود بہت پتہ چل رہا ہے کہ ہر کلو کتنے کے بدلے میں آ رہا ہے ایک درم کے بدلے میں لیکن اگر کپڑا دے رہے ہیں کپڑا دے رہے ہیں تو اس پہ یہ نہیں ہوتا کہ جی ہر گز کے بدلے میں اتنا بلکہ کیا ہوگا اس کپڑے کے بدلے میں اتنا اور یہ مسئلہ کب کا تھا یہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ پہلے زمانے کا مسئلہ تھا یہ آج کل کے زمانے کا مسئلہ اب نہیں رہے گا کیونکہ کپڑا آج کل کیا ہوتا ہے ہر گز کے اوپر بہ ہوتی ہے یاد ہے نا میں نے بتایا تھا وہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ جی وہ کپڑا مختلف ہوتا تھا ہر گز اب یہ مسئلہ بھی نہیں رہے گا آگے چلیں ہاں نا گز تو اب وہی چیز بن گیا نا اب گز وہی چیز بن چکی ہے گز تو ہر گز بلکہ اب تو ایک تھان تھان دوسرے کے بالکل ایک جیسا ہوتا ہے ایک تھان دوسرے تھان کے بالکل برابر ہوتا ہے یعنی بالکل ایک جیسا کوالٹی کے اندر ہر چیز کے اندر چلیے جی کہتے ہیں سلم میں یہ ہے نا کہ پیسے دے دیے جاتے ہیں ایک طرف سے کیا ہوتا ہے ایک طرف سے فورن ہو جاتا ہے این ہوتی ہے دوسرے سے دین ہوتا ہے ایک طرف سے این ہوتا ہے دوسرے سے دین سمن دے دیتے ہیں مبی آپ کو بعد میں دیا جائے گا ٹھیک ہے نا سمن ابھی دے دیا مبی بعد میں دیں گے تو اس میں کیا ہونا چاہیے کہ جی سلم کے جائز ہونے کے لیے کم از کم ضروری یہ ہے کہ ایک چیز پر جائے ایک چیز پر قبضہ آ جائے تو کہتے ہیں ولا یا سلم سلم جائز نہیں یک یہاں تک کہ قبضہ کر لے راس المال راس المال کے اوپر یعنی بائے جو ہے راس المال پر قبضہ کر لے قبل کب قبل اسے ہو قبل کے اسے جدا ہو قبل اس کے اس سے جدا ہو تو اس کو ایک چیز پہ تو قبضہ ہونا چاہیے نا کہتے ہیں ولا یوز تصرف فی راس المال اور تصرف جائز نہیں ہے راس المال کے اندر تصرف جائز نہیں ہے راس المال کے اندر ولا یسرف فی راس المال راس المال میں تصرف جائے گی جی؟ اس کو سمجھے گا تھوڑی سی بات پھر وہ آ میں نے کہا کہ جی میں اسے گندم خرید رہا ہوں گندم خرید رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بدلے میں آپ کو دس درم دے رہا ہوں دس درم دے رہا ہوں ابھی کیا ہوا تھا کہ قبضہ ہوا نہیں تھا ٹھیک ہے راس المال راس المال پہ آپ نے بھی قبضہ نہیں کیا تھا قاسم مال پہ کبھی کیا نہیں تھا اور اچھا ہم نے بیگ کر دی تھی ہم نے کہا یہ جی بیگ ہو گئی ہے دس ہاں، درم کے بدلے میں میں نے آپ سے دس کلو گندم خرید لی دس درم کے بدلے میں دس ابھی آپ کو میں دس درم دیے نہیں دس درم دیے نہیں ہیں میں کہتا ہوں جی لیکن بیگ ہم کر چکے ہیں میں کہتا ہوں یہ پانچ درم پکڑیے پانچ درم پکڑیے اور پانچ درم کے بدلے میں یہ کپڑا رکھ لیں پانچ درم آپ ایسے پکڑیے اور پانچ درم کے بدلے میں آپ کپڑا رکھ لیں یہ رکھ لیں تو یہ کیا ہوگا جب تک قبضہ نہیں ہوا تو آپ تصرف نہیں کر سکتے راس مال کے اندر ٹھیک ہے یہ آپ یوں کہہ دیتے ہیں کہ جی ایسا کریں مجھے آپ پانچ کلو گندم دے دیں نہیں پانچ درم دے دیں اور پانچ ہاں، درم کے بدلے میں مجھے آپ ایسا کریں کپڑا دے دیں جب تک قبضہ نہیں ہوا تب تک تصرف نہیں کیا راسٹ المال کے اندر کہ المال کو چینج کر دیں آپ ایسا نہیں ہو سکتا ہاں اگر دونوں راضی ہو جائیں پھر تو معاملہ ہی کچھ اور ہو جائے گا نا دونوں اگر راضی ہیں لیکن اگر دونوں راضی نہیں ہیں تو پھر تو معاملہ نہیں ہوگا اس طرح یسف سلم سلم جائز نہیں ہے راس المال یہاں تک کہ راس المال پہ قبضہ کر لے کب لائیں یو کا ہو قبل اس کے اس سے جدا ہو ٹھیک ہے اور تصرف جائز نہیں ہوگا فی راسل مال راس المال کے اندر کس کے لیے مسلم علیہ کے لیے مسلم علیہ مسلم علیہ کون ہے جو بائے ہے مسلم علیہ وہ کہتا ہے نہیں جی آپ ایسا کرو مجھے دس کے بدلے میں پانچ درم دو اور پانچ درم آپ مجھے کپڑا دے دو تو تصرف جائز نہیں ہے راس المال راس المال میں بائے کے لیے اچھا جی فی المسلم فی اور نہ ہی مسلم فی میں مسلم فی میں بھی تصرف جائز نہیں ہے قبل القبض ٹھیک ہے قبضے سے پہلے قبضے سے پہلے تصرف جائز نہیں ہے مثلاً جی یہی چیز دس کلو گندم لینی تھی دس کلو گندم لینی تھی اب کیا ہوا بہ تو ہم کر چکے ہیں تو میں نے کہا کہ تین مہینے بعد مجھے دس کلو گندم دینی ہے نا آپ ایسا کریں مجھے سات کلو گندم دے دیں اور پانچ کلو چاول دے دیں پانچ کلو چاول دے دیں تو بھائی ابھی مبی پہ قبضہ نہیں ہوا تین مہینے کے بعد ہونا ہے تو اس سے پہلے یہ میں یہ کام بھی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے ہاں، قبضہ ہو جائے اس کے بعد ان کو کہہ دیتا ہوں میں دوبارہ واپس کر دیتا ہوں یہ تین کلو آپ لے لیں اور مجھے اس کے بدلے میں دے دیں تو یہ ٹھیک ہے کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ جو ہے آج اتنا ہی اتنا ہی ان شاء اللہ کل کریں گے یہ ذرا مسائل ہیں ذرا مشکل ہیں ٹھیک ہے نا اس لیے ذرا تھوڑا سا اس کے ساتھ نہ سمجھے بار بار پوچھیں بار بار پوچھیں یہ ذرا مشکل مسائل ہیں لیکن اگر نہیں سمجھ آتے پوچھ لیا کریں تاکہ اس سے جو ہے یہ ہوگا کہ چیزیں کھلتی رہیں گی کھلتی رہیں گی آپ کے سامنے السلام علیکم